الباب الخامس والتسعون ومئتان باب النهي عن القزع وهو حلق بعض بعض الرأس دون وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة قزع کی ممانعت یعنی سر کے کچھ بال موڑ لینا اور کچھ چھوڑ دینا اور مرد کے لیے سر کے بالوں کا موڑنا جائز ہے لیکن عورت کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع یعنی کچھ بالوں کو موڑنے سے منع فرمایا ہے بخاری و مسلم وعنه رضی اللہ عنہ قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے کچھ بال موڈے ہوئے ہیں اور کچھ چھوڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا اور حکم دیا اس کے سارے بال موڈو یا سارے بال چھوڑ دو اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے وعن بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو ان کی شہادت پر رونے کی تین دن مہلت دی پھر ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا پھر فرمایا میرے بھتیجوں کو میرے پاس بلاؤ چنانچہ ہمیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا گویا کہ ہم چوزے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نائی کو میرے پاس بلاؤ چنانچہ آپ نے اسے حکم دیا اور اس نے ہمارے سر موڑ دیے اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے وعن قال رسول وسلم تحلق المرأة رأسها وأورده الشيخ الألباني في الضعيفة حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے سر کے بال مڈوانے سے منع فرمایا ہے نسائی